ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اس کے بعد جب ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس سے تجارت کرے یا صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے پھر ایک آدمی نے اس کے ساتھ نماز پڑھی حدیث نمبر چھبیس سو نواسی مسنط احمد